www.attableek.com The Reviver of Iman حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ابھی عیسوی سن دو ہزار سولہ چل رہا ہے اور حضور کی پیدائش ہوئی تب پانچ سو ستر عیسوی پانچ سو ستر عیسوی میں اپریل کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا اور آٹھویں تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں آٹھویں تاریخ کو ہوئی سوموار کے دن صبح صادق کے وقت یعنی جب ہم روزہ شروع کر رہے ہیں اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں دادا عبد المطلی کے مکان میں آپ کی پیدائش ہوئی اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا تھے ان کا نام عبد اللہ تھا ان کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے دادا عبد المطلی نے ایک خواب دیکھا تھا عجیب و غریب خواب دیکھا ایسے ان کی پیشانی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکتا ہوتا ہے خواب یہ دیکھا کہ دادا عبد المست مطلب کی پیٹ میں سے ایک زنجیر نکلی سانکڑ نکلی اور وہ زنجیر آسمان تک چلی گئی اس کا ایک کنارہ آسمان میں چلا گیا اور دوسرا کنارہ زمین میں چلا گیا پھر اس زنجیر کے اندر سے دوسرے دو حصے نکلے ایک حصہ مشرق میں یعنی پورو میں اور ایک حصہ مغرب میں پشچم دشا میں چلا گیا یہ ایسی زنجیر نکلی دادا عبد المختلف کی بیچ میں سے اس کا ایک حصہ آسمان میں ایک زمین میں ایک مشرق میں ایک مغرب میں پھر یہ جو اتنی بڑی زنجیر تھی وہ زنجیر اچانک ایک درخت بن گئی ایک جھاڑ بن گیا اتنا بڑا جھاڑ بن گیا جس کے اوپر بہت سارے پتے تھے اور وہ پتے بھی بڑے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت پتے کہ ہر ہر پتے پر سے ایسی چمک نکل رہی تھی کہ سورج کی روشنی جتنی ہوتی ہے اس سے ستر یعنی گنا زیادہ چمک اس درخت کے ہر ہر پتے میں سے نکل رہی تھی دیکھا کہ اس زنجیر کے ساتھ اس درخت کے ساتھ بہت سارے لوگ لکھتے ہوئے اس درخت کو پکڑ کے کھڑے ہوئے مشرق میں بھی مغرب میں بھی پورو میں بھی پشچم میں بھی دنیا کے الگ الگ علاقے کے اندر لوگ اس درخت کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں دادا عبد المطلف نے دیکھا کہ اس میں قریشی لوگ کتنے تو کہا قریشی بہت تھوڑے ہیں پھر دادا عبد المطلف نے خواب میں دیکھا کہ کچھ قریشی لوگ ہاتھ میں الاڑا لے کر کے آتے ہیں اس درخت کو کاٹنے کے واقع تو ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے اور وہ نوجوان آ کر کے وہ درخت کاٹنے والوں کو دور ہٹا دیتا ہے جب بھی آتے ہیں وہ دور ہٹا دیتا ہے یہ عجیب و غریب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلف نے دیکھا تو اس زمانے میں جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے ان کو پوچھا کہ میرا خواب کیا چیز ہے تو خواب بتا کی تعبیر والوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں تمہاری نسل میں ایک بچہ پیدا کریں گے اور اس بچے کی روشنی اور اس کا نور پوری دنیا میں پھیلے گا اور ساری دنیا کے لوگ اس بچے کو ماننے والے بنیں گے اور اس سے مراد کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی پیدائش ہوئی تو آپ کی امی آمینہ نے ایک نور دیکھا ایسا نور دیکھا کہ مکہ سے لے کر شام تک یعنی سیریا تک پوری زمین جگمگانے لگی چمکنے لگی اور آسمان کے ستارے کیونکہ رات کا آخری وقت تھا صبح شادی کا وقت تھا آسمان کے ستارے جھک جھک کر کے آئے اور اتنے نیچے آ گئے کہ حضرت آمینہ کو ایسا لگا کہ سارے ستارے میری گود میں گر پڑے ہوئے حضرت آمینہ کا بیان ہے کہ جب میرے پیٹ کے اندر اللہ کے نبی تھے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہو رہی اور جب پیدا ہوئے تو بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو کر دنیا میں آئے تو آپ کے بدن کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی خون نہیں تھا کوئی ناپاکی نہیں تھی ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بدن پر خون اور ناپاکی لگی رہتی ہے حضور کی پیدائش ایسے ہوئی کہ آپ کے بدن کے اوپر نہ خون ہے نہ کوئی ناپاکی ہے نہ کوئی گندگی ہے بلکہ جو ناپ ہوتی ہے کہ ٹوٹی سے نکلی ہوئی ایک چیز ناپ وہ بھی حضور کو نہیں تھی اور قدرتی بات جب پیدا ہوئے تو حضور خطرہ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے کسی نے آپ کی ختنہ نہیں کی قدرتی طور پر ختنہ کے ساتھ حضور کی ولادت ہوئی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی اور خوش نصیب کہ اللہ نے ان کے گھر میں ایسا پیارا بچہ آتا فرمایا اس کے بعد حضرت آمینہ کو جب بچہ پیدا ہوا تو پورے پورے اس میں خوشی پھیل گئی سب لوگوں نے خوشی منائی خوشی اس بات پر کہ مرحوم عبداللہ کے گھر کے اوپر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا دادا عبد المختلف بھی بہت خوش اور ابو لہب جو حضور کے چچا ہوتے ہیں ان کی ایک باندھی تھی کام کرنے والے اس کا نام سویبا تھا اس نے جلدی جلدی دور کے جا کر ابو لہب کو بدلایا جن کا تذکرہ قرآن کے بیسویں زبانے میں ہے تبغل یادا ابھی لہبی ہوا تھا ابو لہب کو جا کر کے کہا کہ تمہارے بھتیجے کی پیدائش ہوئی تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کی بیوی آمینہ کو آج ایک بچہ پیدا ہوا ابو لہب اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے وہ جو خوش خوشخبری دینے گئی انگلی سے اشارہ کیا جہاں تو آزاد ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا یہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش پر یہ خوشی منائی کہ اس نے سویبا کو آزاد کر دیا لیکن خود ایمان نہیں لایا وہ اور اس کی بیوی دونوں ام جمیل اس کی بیوی کا نام تھا دونوں حضور کے چچا چچی ایمان اسی لیے اللہ نے قرآن میں ان کے لیے فرمایا یہ دونوں بیوی اللہ کے نبی کے چچا چچی لیکن ایمان نہیں لائے اللہ ان دونوں کو جہنم کی آنکھ میں داخل کرے گے ابو لہب کے مرنے کے بعد ایک سال تک گزر گیا تو ابو لہب کے بھائی یعنی حضور کے دوسرے چچا حضرت عباس جو بعد میں ایمان اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خواب دیکھا ابو لہب کو کہ ابو لہب کیا حال ہے آخرت میں کا بہت تکلیف میں ہو سزا میں ہوں لیکن اتنی بات ہے کہ ہر پیر کے دن ہر سوموار کے دن مجھے عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دیا جاتا ہے مجھے عذاب میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اور مجھے ایک قطرہ پانی پلایا جاتا ہے کہ میں نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ مالی کو کہ آزاد رہ اس کے اوپر ایک قطرہ مجھے جہنم میں رکھ کے دیا جاتا ہے اور ہر تین کے دن ایک قطرہ میں پانی ملتا ہوں ورنہ جہنم میں کسی کو پانی نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد چار یا پانچ دن آپ کی امی حضرت آمینہ نے دودھ پلایا پھر یہی سوئے کا پارٹی نے ہے حضور کو دودھ پلایا اور عجیب بات تھی کہ حضور کے ایک چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو اہد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے اور بہت کے پہاڑ کے پاس ان کی قبر مبارک ہے جب ہم ہر عمرے میں جاتے ہیں تو خود کے شہیدوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں حضور کے چچا حضرت حمزہ کی بھی خبر ہے حضرت حمزہ اور حضور دونوں نے اسی سوئے کا پانی سے دودھ پیا ہے تو ایک طرف حضور اور حضرت حمزہ چچا بھتیجے بھی ہوئے اور دونوں دودھ بھائی بھی ہوئے پھر حضرت سوئے نے چند دن دودھ پلایا اس کے بعد عرب کے وہ زمانے میں رواج تھا کہ جنگلوں میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتے ساتواں دن آیا پیدائش کا تو دادا عبد المتلف نے عقیقہ کیا اور عقیقہ کر کے پورے قریش کی شاندار دعوت تھی کہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا اس کی خوشی میں عقیقہ کیا آخرے دن اور جو ہے دعوت کی اور اعلان کیا کہ یہ میرا جو پوتا ہے اس کا نام محمد ہوتا اس کا نام میں محمد رکھتا ہوں پورے کے لوگ پوچھنے آئے کہ یہ محمد نام تم نے کیسے رکھا کہ پورے عرب میں لفظ محمد کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ محمد کیا چیز ہے اور محمد نام رکھنے کا پورے عرب میں رواج ہی نہیں تھا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے حضور کے لیے اس نام کو چھپا کر کے رکھا تھا کہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی یہ مبارک نام رکھنے کی صدیوں کے اندر یہ نام اللہ نے حضور کے لیے خاص کیا تھا دادا عبد المطلف نے ساتویں دن حقیقت کیا نام محمد رکھا بعض روایتوں میں ہے کہ نام احمد رکھا دونوں نام قرآن میں آئے ہیں محمد الرسول اللہ وما محمد اللہ رسول اور احمد نام بھی آیا وہ رسول احمد یہ دونوں نام حضور کے قرآن کے اندر آئے محمد بھی حضور کا نام احمد بھی حضور کا نام اور حضور نے دونوں نام اپنی زبان سے ہی ارشاد فرمائے جب دن ہوئے قبیلے بنو سعد یہ خاندان میں جو تاریخ سے آگے پہاڑیوں میں جنگل میں رہتا تھا وہاں کی عورتیں مکہ آئی اور یہ آئی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے لیے کہ وہ غریب ایریے کی عورتیں تھیں وہ اس لیے آتی تھی کہ بچوں کو ہم دودھ پلانے کے لیے لے جا رہے اور جو پیسے مزدوری کے ملیں گے اس سے ہماری زندگی چلے گی پورے مکہ میں بہت سارے گھروں میں بچے تھے قبیلے بنو سات کی عورتوں نے ایک ایک ایک ایک بچے کو پسند کر لیا ہے جب بھی حضور کے پاس کوئی آتا حضرت آمینا کے پاس کوئی آتا پوچھتا کہ اس کا باپ کون ہے کہ اس کا تو کوئی باپ نہیں یتیم بچہ ہے تو کوئی بھی عورت حضور کو لینے تیار نہیں ہوتی تھی کہ یہ یتیم بچہ ہے اس کو ہم لے جائیں گے ہم کو کیا ملے گا کیا پیسے ملیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا کسی عورت نے حضور کو دودھ پلانے کے لیے قبول نہیں کیا تمام عورتیں بہت ساری عورتیں قبیلے بنو ساتھ سے آ رہی تھی کسی نے نہیں دیا سب کو ایک ایک بچہ مل گیا جب دوسرے دن وہ لوگ واپس اپنے خاندان میں جا رہے تھے کافی دور ہے کبھی بنو سات تو حلیمہ سعدیہ ان کی مقدر میں حضور کو دودھ پلانا اللہ نے لکھا ہوا تھا حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ سب کو بچے مل گئے مجھے کوئی بچہ نہیں ملا دودھ پلانے کا چلو مجھے کوئی نہیں ملا تو میں اخیر میں وہ یتیم بچے کو لے لیتی ہوں جس کو کوئی نہیں اٹھاتا میں اس کو اٹھا لیتی ہوں یہ کہہ کر کے حضرت حلیمہ حضرت آمینہ کے پاس آئی لاؤ آپ کے بچے کو میں لے جاؤں گی ماں آمینہ نے حوالے کر دیا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کے ساتھ جب آئی تھی تو ایک گدی تھی اور ایک اونٹنی تھی اس پر بیٹھ کر کے یہ دونوں میاں بھی مکہ آئے تھے لیکن گدی بھی ایک دم کمزور دبلی پکڑی اور اونٹنی بھی ایک دم کمزور دبلی پکڑی مشکل سے آہستہ آہستہ چلے پورے قافلے والے چلتے تھے تو ان کی اٹھنی اور گدی پیچھے رہ جاتی تھی یہ دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ چلا کے آگے آتے تھے اور اٹھنی اتنی کمزور تھی کہ دودھ کا ایک کترا بھی اس کے پیٹ میں سے نکلتا نہیں تھا شوہر بھی بھوکا رہتا بیوی حلیمہ بھی بھوکی رہتی دونوں میاں بیوی بھوکے رہتے دودھ ہی دیکھ کے پی کر کے پیٹ بھرے جیسے ہی حضرت حلیمہ حضور کو لے کے آئی اور قافلہ چلنے لگا تو سب سے پہلا موجودہ حضور کا یہ دیکھنے میں آیا کہ حضرت حلیمہ کی وہ اونٹنی جس میں ایک کترا دودھ نہیں ہوتا تھا اس کے پورے تھن دودھ سے بھر گئے اور اتنا دودھ نکلا کہ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کے پیا اور قافلے میں دوسرے لوگوں کو بھی دودھ پلایا سب ہاں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حلیمہ یہ تیری وہی اٹھنی ہے جس میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا ہاں یہ میری وہی اٹھنی ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو یتیم بچہ میں اٹھا کے لائی ہوں اس کی برکتیں میرے گھر میں ظاہر ہو رہی ہیں پھر میاں بیٹھے سفر شروع ہوا تو وہ گدی اور اونٹنی جو چلتے ہی نہیں تھے آہستہ آہستہ چلتے تھے اتنے پاس چلنے لگے کہ پورے قبیلے سات کے سارے جانور پیچھے رہ گئے اور حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کے دونوں جانور سب سے آگے نکل گئے تو پورے خاندان والے پوچھے گا حلیمہ یہ تمہاری گھڑی کو کیا ہو گیا کہ اس کی اسپیڈ اتنی فاسٹ ہو گئی یہ وہی ہے کہ مکہ جا کے کوئی نئی خریدی تم نے کہنے لگی نہیں یہ میری گھڑی بھی وہی ہے اٹھنی بھی وہی ہے لیکن یہ بچہ جس کو میں گود میں اٹھا کے لائی ہوں اس بچے کی برکت ہے کہ ہمارے دونوں جانور اتنے خاص خاص چلنے لگے اس حال میں حضور کو لے کر حضرت حلیمہ اپنے خاندان پہ پہنچی دو سال تک دودھ پلایا اور پورے دو سال دودھ پلانے کے بعد جو وعدہ ہوا تھا ماں امینا سے تو حضرت حلیمہ حضور کو لے کر کے مدکا آئی اور ماں امینا کو حوالے کرنا تھا لیکن حضور کی برکت اتنی تھی کہ وہاں پر قبیلے کبھی ساتھ میں حضور پہنچے تو حضرت حلیمہ کی ساری بکریاں دودھ سے بھر گئی اونٹنی دودھ سے بھر گئی اور ان کے گھر میں تو برکت برکت ہو گئی تو حضرت حلیمہ نے حضرت امینا کو کہا دو سال کا وعدہ کا ٹائم پورا ہو گیا لیکن تم اجازت دو تو میں تمہارے بچے کو اور دو سال کے لیے اپنے گھر لے جاؤں ہاں۔ ماں امینا نے کہا ٹھیک ہے اور دو سال کے لیے لے جاؤ وہ جنگل میں پہاڑی ہوا میرے بچے کو ملے گی اور وہاں خاندان کے اندر جو پیور عربی بولی جاتی ہے میرا بچہ وہ زبان سیکھ لے گا لے جاؤ ماں حلیمہ پھر حضور کو لے کر کے اپنے خاندان کے اندر پہنچ گئی پورے چار سال حضور حضرت حلیمہ کے گھر میں بچپن میں کبھی بنو سات کے اندر رہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائی کا مطلب حضرت حلیمہ کے بچے جو حضور کے دودھ بھائی ہوتے ان کے ساتھ جنگل میں جاتے بکریوں کو لے کر گئے ایک دن حضرت حلیمہ کا صدقہ بیٹا دوڑے دوڑے آیا اور آ کر کے کہتا ہے اپنی امی کو امی امی چلو چلو وہ مکہ والا جو اپنا بھائی ہے محمد ان کو تو دو آدمیوں نے آ کے پکڑ لیا اور ہمارے اس بھائی کا سینا کاٹ رہے پتہ نہیں کیا کر رہے تو حضرت حلیمہ گھبرا رہے ان کے شوہر بھی گھبرا گئے دونوں میاں بیوی گھبرائے گھبرائے دوڑے دوڑے پہنچے وہاں جا کر کے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے پوچھا بیٹا کیا ہوا حضرت حلیمہ نے فوراً اپنے گلے سے حضور کو لگا دیا پوچھا کیا ہوا دو آدمی آئے سفید کپڑے والے یہ دونوں آنے والے انسان نہیں تھے یہ اللہ کے فرشتے جبریل اور مکائل تھے دونوں فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ آئے تھے انسانی شکل میں حضور کو سلایا اور سلانے کے بعد آپ کا سینا مبارک چیرا اندر سے دل مبارک نکالا جنت میں سے سونے کا پنچا لائے تھے اس میں وہ سینا مبارک رکھا اور اس کو جنت کے مبارک پانی سے یا زمزم کے پانی سے دھویا اور اندر سے کچھ دو تین خون کے پترے نکالے جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو بکرے کا دل چیرتے ہیں تو اندر سے گھاڑا خون نکلتا ہے وہ دو تین خون کے قطرے اندر سے نکالے اور پھر دل کو دھو کر کے اندر رکھا لگا دیے اور لگانے کے بعد جبریل اور مکائل آسمان پر چلے گئے یہ سب سے پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینا مبارک جبریل اور مکائل نے آ کر کے دھویا اور دھو کر کر کے کے پھر اندر رکھ اس کو الحمد للہ ہوں جب میں گیا تو وہاں عرب چھوٹے چھوٹے بچے ملے میں ان سے عربی میں بات کر رہا تھا دو عربی بچے آئے اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مجھے دور ایک جگہ بتائی چاروں طرف پہاڑی علاقہ جنگل ایک درخت بھی نہیں پتھر سارے کے سارے پتھر لیکن ایک جگہ ایک درخت بتایا دونوں عربی بچوں نے مجھے کہا ہونا شک صدر الرسول وہ جو درخت نظر آ رہا ہے اسی درخت کے نیچے اللہ کے نبی کا جینا چیرا گیا تھا کسم خدا کی خاطر کے کہتا ہوں پورے علاقے میں اتنا ہرا بھرا ایک بھی درخت ہے لیکن حضور کا جینا مبارک جہاں چیرا گیا تھا وہاں آج تک ہرا بھرا درخت کھڑا ہوا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے چار سال کی عمر کے بعد ماں آمینہ کے پاس حضرت حلیمہ نے پہنچا دیا اور حضور مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اس طرح حضور کی بچپن کی زندگی کی ابتدا ہوگی تو اسی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پیر کے دن آٹھ تاریخ کو عیسوی سن پانچ سو ستر عیسوی ربی الاول میں حضور کی ولادت ہوئی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ کی طرف سے ایک نورانی شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن آ گیا جو آدمی ان کے طریقے پر چلے گا اللہ کو راضی کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کی سنت کی برکت سے کفر اور گمراہی کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کے نور سے اس کو نواز دیں گے میرے ایمان والے بھائیوں یہ تو صرف پیدائش کے چند واقعات ہیں حضور کی سیرت پر تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی آج تک گجراتی میں اردو میں انگریزی میں ہندی میں جس جی زبان میں چاہیے سیرت مبارکہ خرید کے لاؤ گھر میں رکھو حضور کی سیرت پڑھو یہ ہر امتی کے لیے حضور کے بارے میں ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھے اللہ ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے تو للہ the revival of